محمد بن مصنع نے بیان کیا کہا ہم سے عثمان بن عمروں نے کہا کہ مجھے ابن زاب نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرا بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے کہا کہ ہاں تھا میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیئیس